شعبہ نے کہا میں نے ابو اسحاق سے سنا وہ عمر بن میمون سے حدیث بیان کر رہے تھے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے اور آپ کے گرد قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اقبا بن ابی معید ایک ذبح کی ہوئی اونڈنی کے بچے والی چھلی لے کر آیا اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر پھینک دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر نہ اٹھایا پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آئی اور جلی کو آپ کی پوچھ سے اٹھایا اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی ان کو بد دعا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا اے اللہ قریش کے اس گروہ پر گرفت فرما ابو جہل بن حشام عطبہ بن ربیہ شعیبہ بن ربیہ اقبا بن ابی معید اور امیہ بن خلب یا ابئی بن خلب شعبہ کو شک ہے ان پر گرفت فرما حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ان کو دیکھا وہ جنگ بدر کے دن قتل کیے گئے اور ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا البتہ امیہ بن خلف یا ابئی بن خلف کے جوڑ جوڑ کر چکے تھے اسے گھسیٹ کر کنویں میں نہیں ڈالا جا سکا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو پچاس